سلیمان تیمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی سلاخوں سے ان لوگوں کی آنکھیں پھوڑنے کا حکم دیا کیونکہ انہوں نے بھی چرواہوں کی آنکھیں پھوڑی تھیں یعنی یہ اقدام انتقام کے قانون کے مطابق تھا یعنی یہ اقدام انتقام کے قانون کے مطابق تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو ساٹھ